أما بعد فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم حدیث پاک کا ترجمہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو وہی چیز ملتی ہے جس شخص نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے بس اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی جس کی ہجرت دنیا کے لیے عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو بس اس کو وہی چیز ملے گی ہجرت اس کی اسی نیت پر منحصر ہے جو کچھ یہ نیت کر کے چلا ہے بخاری اور مسلم کی مشہور ترین روایت ہے صاحب مشکات نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہر عمل سے پہلے نیت کا بڑا اعتبار ہے نیتیں مختلف ہوتی ہیں نیت اچھی بھی ہوتی ہے نیت بری بھی ہوتی ہے خاص طور پر عبادات کے اندر آدمی کو خالص عبادت کے لیے اللہ کی رضا کی نیت کرنا چاہیے اس میں تو کوئی دنیاوی غرض شامل نہیں کرنا چاہیے آدمی جیسی نیت کرتا ہے ویسے ثواب پاتا ہے نیت میں فطور اور بگاڑ ہے یا نیت صحیح نہیں ہے اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے ظاہر کے اعتبار سے عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن نیت بہت اچھی ہوتی ہے اللہ کے پاس اس کو اس نیت کے اعتبار سے بڑا ثواب ملتا ہے بعض مرتبہ بڑا عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نیت نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو بری نیت ہوتی ہے اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں علماء نے فرمایا ہر عمل کے کرنے سے پہلے نیت کرنا سیکھو حدیث میں ہے نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے ہر نیک کام کرنے کے پیچھے آدمی کو خالص اللہ کی رضا کے لیے نیت کرنا یہ حدیث سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمائی جب مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والوں میں بہت بڑی تعداد ان صحابہ کرام کی تھی جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے نیت کی تھی ہجرت میں منشا یہی تھا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے گھر بار دار الحرب دشمنوں کا علاقہ چھوڑ کر پھر ایسی جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں امن و امان ہے اس میں کوئی غرض دوسری شامل نہیں تھی اس میں ایک ایسے صحابی بھی تھے جنہوں نے مدینہ ہجرت کی اور ہجرت کرنے سے پہلے انہوں نے ام قیس ایک خاتون ہے اس سے نکاح کی خواہش کی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس خاتون نے یہ شرط لگائی جب تم مدینے میں آؤ تو تبھی میں تم سے شادی کروں گی میں مکہ نہیں آؤں گی انہوں نے اطلاع بھجوائی کہ میں مدینہ پہنچوں گا اس میں یہ صحابی بھی شامل ہو گئے ہجرت کی غرض سے مہاجرین کے قافلے میں شمار ہو گئے اور ان میں داخل ہو گئے یہاں تک کہ مدین طیبہ پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کبھی دلوں میں پائے جانے والی نیتوں کی خبر دے دیتے ہیں تو آپ نے اصلاح فرمایا جس کسی نے ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے کی ہو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی تھی اسے دنیا مل جائے گی جس نے عورت کے لیے ہجرت کی تھی تو اس کو عورت مل جائے گی اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی اس حدیث کے ذہل میں محدثین نے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عبادت کی غرض سے نکل رہا ہو ساتھ میں تجارت بھی مقصود ہو تو پھر ایسی صورت میں عبادت کو مقدم کرنا چاہیے ذیلی طور پر تجارت کی نیت کرنے کی گنجائش ہے جیسے حج کے موقع پر بعض غریب صحابہ اپنے پاس جو تجارت کا سامان ہوتا تھا وہ لے جا کر حاجیوں میں بیچتے بھی تھے اور خود حج بھی کرتے تھے ان کو ڈر ہوتا تھا کہیں ہم کو حج کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس میں عبادت اور تجارت دونوں جمع ہو جائیں خالص تجارت کی نیت کی ہو عبادت کی نیت نہ کی ہو ایسا نہیں ہو سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کے بعد ہر صحابی کا اتنا کامل اور مکمل ایمان ہوتا ہے کہ جہاں دنیاوی ضرورت ہے وہاں سب سے پہلے عبادت کی بھی نیت ہوتی تھی جہاں دو نیتیں جمع ہو جائیں اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا ایک شخص حاجیوں کے قافلے میں پہنچا ہے حج کرنا بھی منشا ہے ساتھ میں تجارت بھی مقصود ہے تو پھر ایسی صورت میں آدمی کو حج کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا قرآن کہتا ہے کہ اس کو تجارت کی نیت اس میں ملانے کی وجہ سے ثواب ملے گا مگر یہ ہے کہ اس میں تجارت کی نیت ملانا بہتر نہیں دلیل جناح فضلا من فإذا افضتم من عرفات فاذكروا اللہ اے حاجیو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل جو ہے سفر حج میں ڈھونڈو کوئی حرج نہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی خالص تجارت کی نیت کرتا ہو ساتھ میں عبادت کی ذریبی نیت نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کو حج کا ثواب نہیں ملے گا حج کی نیت ہے عمرے کی نیت ہے ساتھ میں تجارت کی نیت کو ملاتا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ اللہ کے پاس اس کو اس کا ثواب ملے گا مگر علماء نے لکھا ہے کہ بہتر ہے عبادت کی نیت ہی پیش نظر رکھے تجارت کوئی مقصود بالکل نہ بنائے اس صحابی نے ام قیس خاتون کی عنوان سے سفر سفر کیا تھا مہاجرین کے ساتھ اور ہجرت کی اور ہجرت کی نیت بھی تھی ساتھ میں اس خاتون سے نکاح کا بھی منشا تھا تو یہ صحابی اس وعید کے شاہ مستحق نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی نیت دونوں تھی حضور کے کہنے کا منشا یہ ہے اگر دنیا کی کسی نے نیت کی ہو خالص عورت کی نیت اگر کی ہو تو اس کو وہ دنیا مل جائے گی عورت مل جائے گی ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا لیکن اگر نکاح کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی بھی نیت کی ہے تو لا محالہ ہجرت کا ثواب بھی اپنی جگہ پورا ہوگا اور ساتھ میں عورت کے ساتھ عورت سے نکاح کی نیت کی ہے تو نیت کے اعتبار سے وہ عورت بھی حاصل ہو جائے الغرض حدیث کے اندر یہ جملہ صاف ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر کیا مطلب ہے ہر عمل کے کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری علماء فرماتے ہیں نیت کا عبادات سے بڑا گہرا تعلق عبادات دو طرح کی ہیں ایک عبادت مقصودہ اور ایک عبادت غیر مقصودہ اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت سی جگہوں میں یہ کام آئے گا ایک ہے عبادت مقصودہ اور دوسرا ہے عبادت غیر مقصودہ عبادت مقصودہ ایسی عبادت کو کہتے ہیں جو محض ثواب کے لیے نیت کا حکم دیا گیا ہے یہ عبادت مقصودہ جس میں نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے اور اسی طرح عمرہ ہے تیمم ہے یہ وہ اعمال ہیں جس میں نیت ضروری ہے نیت ضروری ہے نیت کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوگا نیت کے بغیر حج اور عمرہ ادا نہیں ہوگا نیت کے بغیر تیمم نہیں ہوگا ان میں نیت کرنا فرض ہے اگر کسی نے نیت ہی نہیں کی بغیر نیت کی نماز پڑھ لی نماز نہیں ہوگی اور یہ بھی ضروری ہے نیت پہلے ہو عبادت بعد میں ہو ایسا نہیں کوئی آدمی چار رکعت نماز فرض پڑھنے کے بعد کہے اللہ میاں میں نے اس میں اب ظہر کی نیت کی ہے ظہر کی طرف سے قبول فرما لیجیے پہلے نیت کرنا ہوگا عمل کے بعد نیت نہیں ہے عمل سے پہلے نیت کرنا عمل سے پہلے نیت کرنا ایسے ہی روزے کے سلسلے میں کہ روزے کی نیت کرنا بھی شرط ہے اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی ہے تو پھر اس صورت میں روزہ اس کا ادا نہیں ہوگا البتہ نیت کے لیے زبان سے کہنا شرط نہیں ہے دل میں بات آ جائے کہ میرا بھوکا پیاسا رہنا محض روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں دل میں خیال آ جانا کافی نماز پڑھنے کے لیے ہم پہنچے ہیں دل میں ارادہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جماعت سے ادا کروں جسی غرض سے چل پڑے تھے آپ کی نیت ہو گئی زبان سے کہنا شرط نہیں ہے علماء نے یہ فرمایا زبان سے کہلے تو اچھا ہے دل میں جو بات ہے وہ زبان پر آئے گی دونوں مل کر مضبوط ہو جائیں گی کبھی زبان میں اور دل میں ٹکراؤ ہوتا ہے آپ کی نیت تھی ظہر کی نماز امام کے ساتھ باجماعت پڑھنے کی لیکن ہاتھ باندھتے ہوئے غلطی سے آپ نے کہہ دیا اثر کی نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر حالانکہ دل میں نیت ہے ظہر پڑھنے کی اور زہر کی نماز میں آپ شامل ہو رہے ہیں غلطی سے آپ کی زبان سے اثر کا لفظ نکل گیا تو اعتبار دل کی نیت کا ہے زبان کا نہیں اعتبار دل کی نیت کا ہے زبان کا نہیں علماء نے مسائل جو ہے ذکر کیے ہیں الغرض عبادت مقصودہ کے لیے نیت شرط ہے بعض عبادات ہیں غیر مقصودہ غیر مقصودہ جیسے وضو ہے غسل ہے وضو آدمی کرتا ہے تہارت کے لیے وضو مقصود نہیں ہے وضو کے ذریعے نماز مقصود ہے جیسے آدمی پر غسل ہو فرض ہو گیا غسل کر رہا ہے یا جمعہ کے موقع پر آدمی غسل کر رہا ہے یہ غسل مقصود نہیں ہے غسل کے ذریعے نماز مقصود ہے تو اس کو کہتے عبادت غیر مقصودہ وضو ذریعہ ہے نماز کے لیے وضو مقصد نہیں ہے مقصد نماز ہے ان چیزوں میں نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام محمد ابن حنبل علیہ الرحمٰ یہ دیگر علماء جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ وضو اور غسل کے لیے نیت فرض نہیں ہے ایک آدمی وضو کی نیت کے بغیر وضو کر لیا وضو ہو جائے گا غسل کی نیت کرے بغیر غسل کر لیا غسل ہو جائے گا لیکن امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا نماز کے لیے نیت ضروری ہے ایسا وضو سے پہلے پاک ہو رہا ہوں پاکی حاصل کر رہا ہوں اس کی نیت کرنا ان کے یہاں فرض ہے بغیر وضو کی نیت کے وضو نہیں ہوتا بغیر غسل کی نیت کے ان کے یہاں غسل نہیں ہوتا مگر احناف نے کہا وضو مقصود نہیں ہے غسل مقصود نہیں ہے آپ وضو نیت کے بغیر چہرہ دھو لیا اور دونوں ہاتھ بھی دھو لیے سر کا مساح کیا دونوں پیر دھو لیے آپ کا وضو ہو گیا البتہ ثواب کے لیے نیت ضروری ہے وضو کا ثواب اگر ہم پا پانا چاہتے ہیں مستحب اور سنت یہ ہے وضو سے پہلے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں اس کی نیت اگر آدمی کرتا ہے تو وضو کا ثواب ملے گا غسل سے پہلے میں جو ہے ناپاکی سے دھل کر پاک باقی کی طرف آتا ہوں اس کی نیت اگر کرتا ہے تو غسل کا ثواب ملے گا ورنہ ثواب نہیں ملے گا لیکن وضو اور غسل دونوں اپنی جگہ درست ہو جائیں گے اس کے ذریعے نماز پڑھنا درست ہو جائے گا مگر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وضو اور غسل کے لیے نیت ضروری اگر نیت نہیں کیا تو وضو بھی نہیں ہوا غسل بھی نہیں ہوا الغرض یہاں انفیہ کے یہاں کتاب و سنت کے اعتبار سے وہ ضروری نہیں ہے آدمی وضو سے پہلے نیت کرے لیکن ثواب کے لیے مستحب یہی ہے کہ وضو سے پہلے بھی آدمی نیت کر لے ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں ہر نیت کا اللہ پاک الگ الگ ثواب دیں گے مثلا رشتہ دار میں ایک شخص مفلس ہے آپ نے مفلس ہے غریب ہے اس نیت سے اس کی مدد کر رہے ہیں آپ کو اس کی مدد کا ثواب ملے گا لیکن اس میں اس کا بھی آپ لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اللہ نے رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے لیے حکم دیا ہے اس لیے اس مدد کے ذریعے سلے رحمی بھی میں چاہتا ہوں کہ رشتہ مضبوط ہو جائے تو دوسرا ثواب ملے گا دوسرا ثواب ملے گا اگر وہ قریبی رشتہ دار آپ کا پڑوسی ہے آپ اس کی مدد کرتے ہوئے یہ نیت کرتے ہیں کہ غریب ہے مدد کر رہا ہوں رشتہ دار ہے رشتہ داری میں بھی مضبوطی ہو اس کے لیے مدد کر رہا ہوں تیسرا یہ نیت ہے کہ میرا پڑوسی ہے اللہ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا لہذا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کی نیت کرتا ہوں تو اللہ پاک ایک عمل کے پیچھے تین نیتوں کا ثواب دیں گے عمل ایک ہے ثواب نیت تین ثواب کی نیت کرنے پر الگ الگ تینوں ثواب ملے ایک آدمی مسجد کے لیے جا رہا مسجد میں آ رہا ہے نماز کے لیے اس میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں مسجد میں آنے والا اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے اللہ میزبان ہے آنے والے کی روحانی ضیافت فرماتے ہیں تو آدمی میرے میرے اللہ کی ملاقات کے لیے میں جا رہا ہوں تو اس پر ایک ثواب ملے گا میں اس لیے مسجد پہلے پہنچ رہا ہوں کہ حضور نے نماز کا انتظار کرنے کا حکم دیا ہے میں پہلے پہنچ کر انتظار کروں تو انتظار کا دوسرا ثواب ملے گا مسجد آفیت اور سکون کی جگہ ہے یہاں میں بیٹھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں آپ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے گناہوں سے بچنے کی نیت کرنے پر اس کا الگ سے ثواب ملے گا مسجد میں داخل ہونے پر اعتکاب کی نیت کرنا سنت ہے اگر آپ نے اعتکاب کی نیت کر لی تو اس کے ساتھ چوتھا ثواب ملے گا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کا حکم ہے بسم اللہ وسلام وسلام رسول اللہ اللہ افتح لی ابواب رحمتک تو آپ کے درود اور سلام اور دعا کی وجہ سے ایک پانچواں ثواب الگ ملے گا چھٹا وضو کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے حدیث میں ہے اللہ پاک اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے کتنی بڑی نعمت حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں نماز پڑھنے کی کے لیے جب جا رہا ہے تو حدیث کی روشنی میں یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ پاک اس نماز پڑھنے کے پیچھے مجھے حج اور عمرے کا ثواب دیں گے تو پھر یقیناً اس کو جی چھٹواں ثواب حج اور عمرے کا بھی ملتا ہے ساتواں مسجد میں ذکر و تلاوت سے قلب کو سکون نصیب ہوتا ہے میں اللہ کے گھر میں سکون حاصل کرنے کی غرض سے آ رہا ہوں تو پھر اس اعتبار سے ساتواں ثواب ملے گا مسجد میں علم سے استفادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے کیا جاتا تھا میں مسجد میں آ کر یہاں علم سے استفادہ کروں تو پھر اس صورت میں اس کی آمد میں آٹھواں ثواب بھی ملے گا عمل ایک ہے آٹھ الگ الگ نیتوں کی وجہ سے آٹھ ثواب الگ اتر کے لگانے میں اتر لگانا سنت ہے اس کے اندر بھی تین سنتیں ہو تین ثواب مل سکتے ہیں خوشبو لگانا حضور کی سنت ہے اس لیے میں خوشبو لگا رہا ہوں ایک ثواب ملے دوسرا خوشبو لگانے سے دوسرے لوگ خوش ہو جائیں گے میں ان کو خوش کرنے کے لیے ادھر لگا رہا ہوں تو دوسرا ثواب ملے گا تیسرا خوشبو لگا کر مسجد کو جانے سے مسجد کی تعظیم بھی ہوگی تو پھر اس کو تیسرا ثواب ملے گا میں خوشبو لگا کر نہ جاتا پسینے سے بدبو پیدا ہوتی تو لوگ میرے بارے میں غیبت کرتے اس لیے خوشبو لگا رہا ہوں کہ لوگ میری غیبت نہ کریں تو اس کو چوتھا ثواب ملے گا اتر لگانا ایک عمل ہے نیتیں چار ہیں تو چار ثواب اللہ پاک الگ الگ نیت کرنے کے لیے چار چیزیں شرط ہیں مسلمان ہونا کافر خواہ کتنی بڑی نیت کرے اس کو ثواب نہیں ملے گا جو کچھ ثواب ملتا ہے مسلمان کو ملتا ہے دوسرا تمیز ہونا تمیز ہونے کا مطلب اس کے اندر عقل اور شعور ہونا اگر پاگل ہے مجنون ہے تو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں نیت کا کوئی اعتبار نہیں اسی طرح اس کو علم حاصل ہونا ضروری ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کون سی نماز پڑھوں فجر پڑھ رہا ہوں ظہر پڑھ رہا ہوں فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں نفل پڑھ رہا ہوں اس کا علم بھی ضروری ہے بغیر کسی علم کے آدمی نماز پڑھے گا اس کا کوئی ثواب نہیں فرض نماز میں نیت چار چیزوں کی ہوتی ہے ہم امام کے پیچھے جب نماز فرض ادا کرتے ہیں چار نیتیں ہونا چاہیے اس پہلی نیت نماز پڑھنے کی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں دوسری نیت فرض نماز پڑھ رہا ہوں کیونکہ نماز فرض بھی ہوتی ہے نفل بھی ہوتی ایک نماز کی نیت دوسرا فرض نماز کی نیت تیسرا تعین وقت کی نیت کے ظہر پڑھ رہا ہوں یا اثر پڑھ رہا ہوں مغرب پڑھ رہا ہوں چوتھا یہ ہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو بحیثیت مقتدی میں نماز پڑھ رہا ہوں چار نیتیں کرنی ہوگی ایک نماز کی دوسرا فرض نماز کی تیسرا کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اس کی چوتھا امام کی اقتدا کی آدمی نیت کر کے نماز پڑھے نیت زبان سے ہے یا دل سے ہے اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے باہر عبادات مقصودہ جو بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر دل کی نیت کافی ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں اس کے لیے روزے کی نیت نماز کی نیت زکوٰۃ کی نیت عمرہ اور حج کی نیت زبان سے نیت ضروری نہیں ہے دل میں کافی اسی پر دوسرا مسئلہ سن لیجیے بعض چیزیں وہ ہیں جس کے لیے نیت ضروری اگر زبان سے بولنا ضروری اگر زبان سے بولا نہیں زبان سے اگر کہا نہیں ہے صرف دل میں اگر نیت کر لیا تو اس کا اعتبار نہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جس کا زبان سے بولنا ضروری زبان سے بولنا ضروری وہ ہے طلاق بیوی بی کو طلاق دینے میں زبان سے بولنا ضروری ہے دل میں طلاق کی نیت کر لیا تو دل میں نیت کرنے سے طلاق نہیں پڑتی زبان سے بولنا ضروری نظر ماننا اگر میرا کام ہو جائے تو میں تین روزے رکھوں گا زبان سے بولنا ضروری دل میں خالی نیت کر لیا تو نیت کا اعتبار نہیں اسی طرح زمین کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کرنا زمین ہے مسجد کے لیے دینا ہے یا مدرسے کے لیے دینا ہے یا دین کے کاموں کے لیے دینا ہے محض دل میں نیت کرنے سے وقف ادا نہیں ہوگا زبان سے کہنا ضروری ہے زبان سے کہے گا تبھی تو معلوم ہوگا کہ میرے باپ نے یہ زمین مسجد کے لیے دے دی ہے ساری دل میں نیت کرے گا تو کون جانے گا یہ وہ چیزیں ہیں زبان سے نیت کرنا ضروری ہے زکوٰۃ کے مسائل کا تعلق بھی نیت سے مثلا کسی نے زمین خریدی گھر بنانے کی نیت ہے یا مکان خریدا گھر میں رہنے کی نیت ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی نیت ہے کہ اگر اچھی قیمت آئے تو میں بیچوں گا تو ایسی صورت میں ان زمینوں پر زکات لاگو نہیں ہوتی کیونکہ پہلے نیت آپ نے گھر بنانے کے لیے سے زمین خریدی مکان خریدا ہے اس گھر سے کہ اس میں مجھے رہنا ہے لیکن ساتھ میں یہ نیت کر لی کہ اگر اچھی قیمت آ جائے تو اس کو بیچ کر میں قیمت بھی حاصل کر لوں گا نفع بھی اٹھاؤں گا اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ نیت ضرورت کی بھی آ گئی آپ کی اور آپ نے جو ہے تجارت کی بھی نیت کر لی ہے تو خالص یہاں پر تجارت کی نیت نہیں ہے اس لیے ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اگر کوئی شخص کسی کو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے کہ حاکم وقت آ کر زبردستی غلے میں سے زکوٰۃ کی نیت سے وہ پیسے لے کر چلا گیا تو وہ پیسے زکوٰۃ میں ادا نہیں ہوں گے کیونکہ جس کا پیسہ ہے اس کی نیت کر ہونا ضروری ہے اس کی نیت کرنا ضروری دوسرا زبردستی لے جا کر اگر داخل کر دیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہاں زبردستی سے جب لے رہا ہے تو دینے والا اس وقت نیت کر لیا تو ادا ہوگی لیکن زبردستی پیسہ غلے سے لے گیا اور معلوم نہیں دکان والے کو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ زکوٰۃ دینے والے کی نیت کر زکوٰۃ دیتے وقت نیت کب کرنا چاہیے تو کہانے نے دو وقت اس کے اندر ذکر کیے ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم نکالتے وقت میں گھر میں الگ کر لیا کہ صاحب یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں زکوٰۃ کی نیت کر لیا تو پھر وہ صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی دوسرا فقیر کو دیتے وقت اگر نیت کر لیا تو بھی بس زکوٰۃ کی نیت ادا ہو جائے گی بعض الفاظ طلاق میں ایسے ہیں کہ طلاق کے الفاظ سری نہیں ہوتے لیکن طلاق کے حکم میں ہوتے ان میں اگر نیت طلاق کی ہے تو طلاق پڑے گی اگر نیت طلاق کی نہیں ہے تو طلاق نہیں پڑے گی اس کو طلاق کنائی کہتے ہیں مثلا اگر آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے تو گھر چلی جا گھر چلی جا کا لفظ دونوں معنوں پر ہو سکتا ہے جا تس کو میں نکاح سے الگ کر دیا اجنبی ہو گئی تو اپنے گھر چلے جا یہ مانا بھی ہو سکتا ہے یا یہ ہے کہ اس وقت گھر میں مجھے بہت ٹینشن اور غصہ آ رہا ہے تیرے رہنے کی وجہ سے جا کے چند دن گھر میں رہ کے آ جا دو بھی معنی اس میں ہو سکتے ہیں اگر طلاق کی نیت سے کہا کہ تو چلی جا نے کا اخرجی گھر سے نکل جا ارحبی تو یہاں سے جو ہے بھاگ جا استری مجھ سے تو پردہ کر لے یہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر طلاقی نیت سے ذکر کیا ہے تو طلاق پڑے گی طلاقی نیت نہیں ہے تو پھر اس سے طلاق نہیں پڑے گی لفظ طلاق ایسا ہے کہ اس میں نیت کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں طلاق پڑے گی لفظ طلاق کے پیچھے نیت کرنا ضروری نہیں لفظ طلاق ایسا لفظ ہے کہ بغیر نیت کے بھی طلاق پڑے گی کیونکہ بخاری کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جد ہن جد حسل ہن جد طلاق و نکاح ولی فرمایا کہ بعض چیزیں سنجیدگی کی ہیں سنجیدہ سمجھی جاتی ہیں بعض چیزیں غصے کی مذاق مزاق میں کہی جائیں تو بھی سنجیدہ سمجھی جاتی ہیں ان میں سے طلاق ہے طلاق کے لفظ میں نیت ضروری نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب میں نے بیوی کو طلاق دی مگر دل میں نیت نہیں تھی ہاں ایسے الفاظ بول رہے ہیں نکل جا چلی جا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ایسے الفاظ کے بولنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ نکاح کے توڑنے یا طلاق کی نیت نہ کی گئی ہو جمعہ کے خطبے کے لیے نیت ضروری ہے اسی طرح خطیب کے لیے عیدین کے لیے جب وہ کھڑا ہو رہا ہو تو عیدین کے خطبے کی نیت ضروری ہے ایک شخص انگور کا جز بنا کر بیچ رہا ہے نیت یہ ہے کہ اس سے شراب بنائی جائے تو انگور کی کا یہ جز بیچنا حرام ہے کیونکہ حرام کام کی مدد کی نیت کر رہا ہے ایک آدمی انگور کا جز بیچ رہا ہے تجارت مقصود ہے شراب مقصود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ تجارت حلال ہو جائے گی ایک آدمی انگور آپ کے پاس اس لیے خرید رہا ہے کہ شراب بنائے گا اب اس کی نیت معلوم ہو گئی علماء نے فرمایا اس کو انگور بیچنا مکرو ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ شراب بنانے والا ہے ایک آدمی انگور خریدتا ہے جا کر کھانے والا ہے یا شراب بنانے والا ہے نہیں معلوم تو یہ تجارت ہے تجارت کرنا آپ کے لیے جائز ہے نیتوں کا جاننے والا اللہ ہے ہمارا کام چیزوں کو بیچنا ہے مگر کوئی یہ کہہ کر انگور خریدتا ہے کہ مجھے انگور اس لیے چاہیے کہ میں شراب بنانا چاہتا ہوں تو پھر اس کے ہاتھ انگور فروخت کرنا مکرو ہے کیوں اس لیے کہ گناہ کے کام میں ہیلپ کرنا لازم آ رہا قرآن نے کہا نیکی کے کاموں میں مدد کرو گناہ کے کاموں میں مدد مت کرو اسی طرح فکا نے کہا امامت کے مسائل میں مقتدی کے لیے نماز میں اقتدا کی نیت کرنا ضروری مقتدی نے خالی نماز پڑھ لی اقتدا کی نیت نہیں کی تو پھر اس کو اس کی اس کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا مقتدی کو اقتدا کی نیت کرنا ضروری امام کے لیے امامت کی نیت کرنا مستحب ہے اگر امامت کی نیت کرے گا امام تو امامت کا ثواب ملے گا اگر نیت نہیں کیا تو امامت کا ثواب نہیں ملے گا اگر کسی جماعت میں عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں ان کی نماز درست ہونے کے لیے امام کا نیت کرنا ضروری ہے کہ میں امامت عورتوں کی بھی کر رہا ہوں اگر امام نے عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کی ہے تو پھر عورتوں کی نماز درست نہیں ہوگی یہ امامت کے مسائل تو معلوم یہ ہوا یہ نمل اعمال و بنیاد کا جو دار و مدار ہے حدیث میں یقیناً نیت کا نیت عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو نیت کے یہ جملہ مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس لیے فرماتے ہیں نیت کرنا سیکھو اور نیت اللہ کے پاس عمل سے زیادہ بہتر ہے یہ ایک آدمی اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہترین سوال کا جواب نیت سے دیا ہے سوال یہ ہے کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت ایک شخص جو ہے جو کافر ہے مشرق ہے مثال کے طور پر ساٹھ سال کی عمر پائی اس نے کافر اور مشرق کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے عمر ساٹھ سال کی تھی تو اس کو ساٹھ سال تک ہی سزا ملنا چاہیے اس سے آگے نہیں ملنا چاہیے ایک آدمی مومن ہے نماز پڑھتا رہا اس کا انتقال ہو گیا ستر سال کی عمر میں تو اس کے ساتھ خبر کے اندر جو کچھ خیر کا اور نعمتوں کا معاملہ ہے وہ ستر سال تک ہی ملنا چاہیے اس سے آگے نہیں ملنا چاہیے سمجھا آپ نے سوال ارے بھائی جتنی عمر ہے اتنی عمر کے اعتبار سے اس کو ہونا چاہیے ساٹھ سال کا مشرق ہے خبر میں سو سال سے پڑا ہوا ہے اور عذاب کے اندر ہے تو بظاہر یہ زیادتی ہے بظاہر اس کے ساتھ زیادتی ہے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ نیت المومن خیر من عملی نیت کا تعلق عمل سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے ایک مومن ساٹھ سال کی عمر میں وفات پاتا ہے نمازیں پڑھتے ہوئے اس کی یہ نیت ہے اگر اللہ ہزار سال بھی دیے گا تو میں ایسے ہی نمازیں پڑھتا رہوں گا اس پر اللہ پاک اس کو یہ ثواب دیں گے ایک مشرق ہے شرک پر مر رہا ہے تو اس کی یہ نیت ہے بظاہر ایک ہزار سال بھی اللہ دے گا تو میں ایسے ہی شرک کی زندگی گزاروں گا اس نیت پر اللہ اس کو سو سال ہونے پر بھی سزا دے رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے نیت کا کتنا بڑا سال ہو اس لیے ہر عمل کے کرنے سے پہلے نیت سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما الحمد للہ رب العالمین ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين